ابن نمیر نے سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی لپٹوں سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچپن